بات یہ ہے اور جو بدلہ لے جی سے تکلیف پہنچا گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنی والا ہے